میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں لذت درد بے مثال ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے حضرت پوری خود خدش کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج بر برمکان جناب حاجی سلام الدین صاحب انیس سو انسٹھ کے زمانے قیام میں یہ اشعار ہوئے اور میرے ایک دوست حاجی گروہ صاحب میرے ان اشعار کو مجلس احباب میں سنایا کرتے تھے کبھی کبھی حضرت مرشدی پھول پوری بھوری سسر رحم العزیز بھی اس مجلس کو اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے تقریباً یہ تمام اشعار حضرت والا سسر رحو کے سنے ہوئے ہیں اور سنتے وقت حضرت والا پر عجیب کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی پہلا شعر جو ہے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لذت ہجر جن کو مشتری کا مشتری کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو آنسو بہائے ان کے خریدار اللہ تعالیٰ ہے مشتری مانے خریدار ان کا ان کا خریدار اللہ کی محبت میں بہے ہوئے آنسو کے سب سے بڑے قدردار اللہ تعالیٰ کو دیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان آنسوؤں کی بدولت وہ خود عظیم نصیب فرماتے ہیں جس کو حضرت نے پہلے شعر حضرت والا مولانا شاہ محمد احمد اللہ علیہ کے شعر میں بیان فرمایا ہے کہ لگت کو ہے یعنی پچھلے درجے سے جب اولیاء اللہ اگلے درجے میں ترقی کرتے ہیں جو خود ان کو اس درجے میں نصیب ہوتا ہے تو گزشتہ کی لذت ہجر جو تھی یعنی جو ابھی کی اس درجے کی نسبت پچھلے درجے میں جو دوری تھی اللہ سے وہ مزید قرب میں تبدیل ہو گئی ہے اس کو بیان کرنا ہے

مشلیون کب جنا مت کر جانش پار کے عشق کی میرے داند دن وغیرہ دو مار دن وغیرہ دو ظاہر کے معنی ظاہر خوش ہے یہاں یعنی جس نے کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کیا اور اس سے اللہ کی محبت کا فن حاصل نہیں کیا عشق کا کمال حاصل نہیں کیا اپنے دل کو توڑنا نہیں سیکھا نفس کو توڑنا نفس کو دبانا نہیں سیکھا نفس پہ قابو پانا نہیں سیکھا بس اس نے ایک ہی راستہ اپنایا کہ تارات اور عبادات کا راستہ لیکن اپنی خواہشات کا فون کرنا نہیں سیکھا کسی اللہ والے سے کسی اہل محبت سے اہل محبت کو بھی اہل محبت اہل اللہ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی دلیل کامل اطاعت ہوتی ہے یعنی کامل اطاعت کرتے ہیں کامل محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی سے بھی اتنا ہی بچتے ہیں یہ اسی لیے اہل محبت کو کہتے ہیں کسی اہل محبت سے انہوں نے اللہ کی محبت کا کرم حاصل نہیں کیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ عشق کی اڑان کیا ہوتی ہے ان کو کیا معلوم کہ عشق کی کیا اڑان ہے یہ جو راستہ اپنی خواہشات کے قتل کا ہے یہ کتنی آسانی سے کتنی تیزی سے سالک کو اللہ کی طرف لے کر ہوتا ہے اور تعلق اللہ کی برکت سے یہ کہاں سے کہاں پہنچتا پہنچ جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے ملک اس کو دیکھ کے حیران رہتا ہے یہ تو بالکل سیدھا سادہ سا آدمی ہے لیکن کیوں اس کے اس کی جو اس کی جو کیفیات اور حالات ہیں یہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں عشق کی

نیم جائے کل آپ میں پور بیداروار آپ میں پور بیداروار کیونکہ جس الہی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی ذرہ برابر بھی نافرمانی کر سکے عشق کو یہ گوارا نہیں ہے اس لیے نیم جا ہو گیا لیکن اللہ کے کسی قانون کو توڑنا تو دور کی بات ہے اپنے محبوب سے ایک ذرہ ایک اشاریہ غفلت بھی نہیں کرتا یہ نیم جاں ہو گیا عشق میں اللہ کے محبت میں نیم جاں ہو گیا نیم جاں کے معنی گویا کہ اس میں جان ہی نہیں رہی یعنی نفس مردہ ہو گیا بالکل نفس مردہ ہو گیا جسم میں جان ہے لیکن نفس میں جان نہیں نفس مردہ ہو گیا تو یہ یہ نفس کے مردہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب لاتوال اس کو مل گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے کہ اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دا نفس کا بتان کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور بس مجھے مجھے معلوم مجھ تک آ جاؤ معلوم ہوا کہ نفسی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور جب نفس ہی نہ رہا تو بس اللہ تعالیٰ اللہ ہی اللہ ہے بس نفس نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ ہے

آج تین سوانے کوئی آج آج افسن تیر بان کوئی آج افسن تیر بان کوئی لگے درد کے آ

عارف ربانی میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ بھی یونین اس سے مختلف مضبوطات حضرت نے اس وقت ارشاد فرمائے ہیں حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی بیٹھے منہ پہ لگ جائے گا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی بڑے عالم اور بزرگ تھے ان کے ارشاد کی روشنی میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ باپ داداؤں کے آگے اعمال پیش ہونے سے اکابر نے بھی استدلال کیا ہے کہ اور اس میں روحانی باپ دادا بھی شامل ہیں چنانچہ حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت انصاب بینہم کی تفسیر میں بیان القرآن میں لکھا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کافروں کے لیے کوئی رشتہ کام نہیں دے گا تو کافر کے لیے رشتہ کام نہیں دے گا لیکن مومن کے لیے رشتہ کام دے گا حضرت نے فرمایا کہ قضیہ عکس ہوتا ہے لہذا اس کا مضمون مخالف ثابت ہو جائے گا اور پھر رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو باپ دادا کا رشتہ کہ ہم فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے ہیں ایک روحانی رشتہ کہ ہم فلاں سے مرید ہیں ہمارے دادا پیر یہ تھے اور پر دادا پیر یہ تھے اتنے بڑے حکیم علومت نے لکھا ہے جن کے علم پر آج بڑے بڑے علماء اشرش کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس میں صورت جو ہمارے رشتے ہیں جیسے باپ داداؤں کے یہ بھی مفید ہوں گے اور مانن یعنی روحانی طور پر جو رشتے ہیں اہل اللہ سے ہماری بیت اور ان کی محبت اور عقیدت یہ رشتے بھی مفید ہوں گے دیکھ لو بیان و قرآن جو آج یہاں آپ کے پاس موجود ہے اس آیت کی تفصیل دیکھ لو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بس کیا کہوں میں خوش ہو جاتا ہوں جب بزرگوں کی تعریف پاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے اکابر سے تعلق نصیب فرمایا اور یہ اپنے اپنے وقت کے ہم تو انہیں خود زمائی سمجھتے ہیں اپنے وقت اپنے اپنے وقت کے سب سے اعلیٰ درجے کے پیارے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت میں ان شاء اللہ اس کی اس تعلق کے جو ہے اس تعلق سے اللہ تعالیٰ ضرور بخشش بخش گے اللہ والوں کا قریب دعوت بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کی مجلس میں آدمی کم آئے ہیں بھائی اگر ایک آدمی بھی بن جائے تو سمجھ لو محنت وصول ہو گئی حکیم علومت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب خانوی بھی رحمت اللہ خانقاہ تھانہ بھون میں زور سے اثر تک مجلس کرتے تھے اور روزانہ پچاس ساٹھ آدمی ہوتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی بھی نہیں آیا اگر زور سے اثر تک وہیں بیٹھے رہے اور کہا کہ یا اللہ دکان لگانا ہمارا کام ہے گاہک بھیجنا آپ کا کام ہے میں نے آپ کی محبت کی دکان لگائی ہے اب کوئی آئے نہ آئے ہم تو ڈیوٹی دے رہے ہیں ہماری محنت تو وصول ہو جائے گی اللہ کا فضل مل جائے گا یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے مجھے خود پتا نہیں تھا کہ میں آج کیا بیان کروں گا میں سچ کہتا ہوں کہ مجھ کو کبھی پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا لیکن دو رکعت سلاد الحاجات پڑھ کر دعا کرتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں میرے شہر نے ایک وظیفہ بھی بتایا تھا کہ سات مرتبہ یہ پڑھ لیا کروں رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحل ربدتم من لسانی یا ابو قولی اور ایک اس میں اعظم بھی بتایا تھا اللہم انی اسألوک بیانک انت اللہ لا الہ الا انت العہد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد یہ اس میں اعظم میری کتاب کشکول معرفت میں بھی ہے اس کتاب میں سارے اس میں اعظم میں نے جمع کیے ہیں اس کے بعد اپنے بزرگوں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جن کی جوتیاں اٹھائی ہیں تو ان کی برکت سے مفید مضامین عطا ہو جاتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج یہ مضمون بیان کروں گا اس کا تصور بھی نہیں تھا بلکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ کل کا جو وعدہ تھا اسے پورا کروں گا لیکن دیکھیے آج کے متفرقات کیسے ہیں یہ متفرق مٹھائیاں ہیں ایک قسم کی نہیں ہے اس میں گلاب جامن بھی ہے مرتی بھی ہے پیڑا بھی ہے مختلف مضامین اللہ نے آج بیان کرا بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے علم کی نعمت بھی ایک لذت ہے علم پر ایک بات بتاتا ہوں مولانا ابرار الحق صاحب نے حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دورہ امتحان ہو رہا ہے میں کیا پڑھوں کہ اول نمبر پاس ہو جاؤں حکیم علمت نے فرمایا کہ روزانہ ایک سو ایک سو پچاس مرتبہ یا علیموں پڑھو حکیم علومت اپنے خلیفہ کو بتا رہے ہیں جو دور حدیث کا امتحان دے رہے تھے اور حضرت مولانا شاہ براہ الحق صاحب کالج کے لڑکوں کو بھی یہی وظیفہ بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ربنا تقبل کرنا ان کا انتظمی ہوگا یہ وصل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جزاک اللہ نماز جو ہے اپنے جماعت نو بجے ہو گئی ہے کی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساڑھے نو بجے تک مدد شروع ہو جائیں کریں گے اور تقریباً دس بجے ان شاء اللہ اختتام کو پہنچے گی بس ویب سائٹ کا کچھ اور بتا دیا تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ